اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو اللہ یہ کہ تمہیں شرن اس کا حق پہنچتا ہو اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے